حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے بھائی کو کھجور بیٹے اور پھر اس میں آفت آ جائے تو اسے کچھ لینا تیرے لیے حلال نہیں حق کے بغیر اپنے بھائی کا مال لینا تیرے لیے کیوں کر روا ہو سکتا ہے سننے ابو دابود حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستر